فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيباً اللہ اللہ لا لا الہ الا لیجمعنکم الى یوم القیامت ریب فیہ ومن اصدق من حدیثا آپ اے نبی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیے آپ سے صرف آپ کی ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے ہاں ایمان والوں کو رغبت دلاتے رہیے بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے اللہ تعالیٰ سخت لڑائی والے ہیں اور سزا دینے میں بھی سخت ہیں جو شخص کسی نیکی اور بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو بے شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ جن کے سوا کوئی محبود برحق نہیں وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا سامعین ہدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ کی مدد مجاہدین کے شامل حال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ خود اپنی ذات سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں اگرچہ کوئی بھی آپ کا ساتھ نہ دے ابو اسحاق رحمہ اللہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے دریافت فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان تنہا اکیلا ہو اور دشمن ایک سو ہوں تو کیا وہ ان سے جہاد کرے آپ نے فرمایا ہاں تو کہا پھر قرآن کی اس آیت سے تو منع ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑھو تو برا رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنو اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑیے آپ کو فقط آپ کے نفس کی تکلیف دی جاتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ مؤمنوں کو بھی ترغیب دیتے رہیے یہ روایت تفسیر ابن ابی حاتم کی ہے مستد احمد میں اتنا اور بھی ہے کہ مشرقین پر تنہا حملہ کرنے والا ہلاکت کی طرف بڑھنے والا نہیں بلکہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے رکنے والا ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں مؤمنوں کو دلیری دلائیے اور انہیں جہاد کی رغبت دلائیے چنانچہ بدر والے دن میدانی جہاد میں مسلمانوں کی صفحے درست کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ کھڑے ہو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین ہے یہ روایت مسلم کی ہے جہاد کی ترغیب کی بہت سی حدیثیں ہیں صحیح بخاری میں ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے نماز قائم کرے زکوٰۃ دیتا رہے رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے اللہ تعالیٰ کی راہ ہمیں ہجرت کی ہو یا جہاں پیدا ہوا ہے وہیں ٹھہرا رہا ہو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا لوگوں کو اس کی خوشخبری ہم نہ دے دیں رسول اللہ نے فرمایا سنو جنت میں سو درجے ہیں جن میں سے ایک ایک درجے میں اس قدر بلندی ہے جتنی زمین و آسمان میں یہ درجے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں بس جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس طلب کرو وہ بہترین جنت ہے اور سب سے اعلیٰ ہے اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی سب نہریں جاری ہوتی ہیں صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول و نبی ہونے پر راضی ہو جائے اس کے لیے جنت واجب ہے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے سن کر خوش ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول دوبارہ ارشاد ہو رسول اللہ نے دوبارہ اسی کو بیان فرما کر کہا ایک اور عمل ہے جس کے باعث اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سو درجے بلند کرتے ہیں ایک درجے سے دوسرے درجے تک اتنی بلندی ہے جتنی زمین آسمان میں ہے پوچھا وہ عمل کیا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں گے مسلمان آپ کی تعلیم سے جہاد پر آمدہ ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی اللہ تعالیٰ کفر کا دھڑ توڑ دیں گے کفار کی ہمت پست کر دیں گے ان کے حوصلے نہ پڑیں گے کہ تمہارے مقابلے میں آئیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ جنگی قوت رکھنے والا اور اللہ سے سخت سزا دینے والا کوئی نہیں وہ اللہ قادر ہیں کہ دنیا میں ہی انہیں مغلوب کرے اور یہی انہیں عذاب کرے اسی طرح آخرت میں بھی اللہ کو قدرت حاصل ہے جیسے اور آیت میں ہے اللہ نے فرمایا ولو یشاء اللہ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ان سے از خود بدلہ لے لیں لیکن وہ ان کو اور تمہیں آزما رہے ہیں جو شخص کسی امر خیر میں کوشش کرے تو اسے بھی اس بھلائی کا ثواب ملے گا اور جو اس کے خلاف کوشش کرے اور بد نتیجہ برآمد کرے اس کی کوشش اور نیت کا اس پر بھی اس کا بوجھ ہوگا صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں سفارش کرو اجر پاؤ گے اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر وہ جاری کریں گے جو وہ چاہیں یہ آیت ایک دوسرے کی سفارش کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس مہربانی کو بھی دیکھیے کہ فرمایا محض شفاعت پر ہی اجر مل جائے گا خواہ اس سے کام بنے یا نہ بنے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے حافظ ہیں ہر چیز پر حاضر ہیں ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں ہر چیز پر قادر ہیں ہر چیز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں ہر ایک کو روزی دینے والے ہیں ہر انسان کے اعمال کا اندازہ کرنے والے ہیں سلام کرنے کے احکام و آداب مسلمانوں جب تمہیں کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کے سلام کے الفاظ سے بہتر الفاظ میں اس کا جواب دو یا کم از کم انہی الفاظ کو دہرا دو بس زیادتی مستحب ہے اور برابری فرض ہے مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کر بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا دس نے کیا ملی دوسرے آئے اور السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کر بیٹھ گئے رسول اللہ نے فرمایا بیس نے کیا ملی پھر تیسرے صاحب آئے انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رسول اللہ نے فرمایا تیس نے کیا ملی امام ترمیدی رحمہ اللہ اسے حسن غریب بتلاتے ہیں ابن عباس صدی اللہ عنما اس آیت کو عام لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے جو کوئی سلام کرے اسے جواب دو گو وہ مجوسی ہو قطع رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلام کا اس سے بہتر جواب دینا تو مسلمانوں کے لیے ہے اور اسی کو لوٹا دینا اہل ذمہ کے لیے ہے لیکن اس تفسیر میں ذرا نظر ہے جیسے کہ اوپر کی حدیث میں گزر چکا کہ مراد یہ ہے کہ اس کے سلام سے اچھا جواب دے اور اگر مسلمان سلام کے سبھی الفاظ کہہ دے تو پھر جواب دینے والا انہی کو لوٹا دے ذمی لوگوں کو خود سلام کی ابتدا کرنا تو ٹھیک نہیں اور وہ خود کریں تو جواب میں اتنے ہی الفاظ کہہ دیں صحیح بخاری اور مسلم میں ہے جب کوئی یہودی تمہیں سلام کرے تو خیال رکھو یہ کہہ دیتے ہیں السلام علیکہ علیہ کا تو تم کہہ دو علیہ کا صحیح مسلم میں ہے یہود و نصارہ کو تم پہلے سلام نہ کرو اور جب راستے میں مٹ بھیڑ ہو جائے تو انہیں تنگی کی طرف مضطرب کر دو یعنی تنگی کی طرف جانے پر مجبور کر دو علماء کرام کا فرمان ہے کہ سلام کرنا نفلی کام ہے لیکن اس کا جواب دینا فرد ہے اگر جواب نہ دے گا تو گنہگار ہوگا اس لیے کہ سلام کرنے والے کا جواب دینا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنی توحید بیان فرماتے ہیں اور الوحیت میں اپنا ایکتا ہونا ظاہر کرتے ہیں اور اس میں غمنً قسم بھی ہے اسی لیے دوسرے جملے کو لام سے شروع کیا جو قسم کے جواب میں آتا ہے تو اگلا جملہ خبر ہے اور قسم بھی ہے کہ وہ عن قریب تمام اگلوں پچھلوں کو میدان محشر میں جمع کریں گے اور وہاں ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلا دیں گے اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا اور کوئی نہیں اللہ کی خبر یعنی اللہ کا اطلاع دینا اللہ کا وعدہ فرمانا اللہ کا دھمکی دینا یہ سب سچ ہے وہی اللہ معبود بر حق ہے اور اللہ کے سوا کوئی پالنے والا نہیں